حماد نے کہا ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک شخصی عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا اس کے بعد حمید حدیث کے ہم مانا ہے مگر انہوں نے اس طرح کہا تم میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6837